السلام علیکم achievement testing and testing in the educational setup this is our topic for discussion today we know that psychologist use test for various reasons and one of the setting where psychological test are use quite frequently is the educational setting educational setting سے ہم مراد رکھتے ہیں تعلیمی ادارے اسکول کالج یونیورسٹیاں اور شاید اس طرح کے ادارے بھی جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہیں اس طرح کے انسٹیٹیوشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں and the type of test are most frequently used these are the achievement test achievement test کسی بھی اکیڈیمک پروگرام کا ایک طے شدہ حصہ ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں کسی ٹریننگ کا حصہ بنتے ہیں کسی کورس کو جوائن کرتے ہیں تو ایک چیز جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے اینڈ پر کوئی ٹیسٹ ہوگا اور عام طور پر اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر لوگوں کی گریڈنگ کی جاتی ہے یا ان کی پوزیشنز کا تعین کیا جاتا ہے یا ان کو پاس یا فیل قرار دیا جاتا ہے but achievement test is not the only way of using test in academic setting or educational setups there are a number of other reasons for which counsellor or by some other person authorize by the school or the parents کسی بھی اسکول کی سیٹنگ میں یا کالج کی سیٹنگ میں اور ہم اسکول کی سیٹنگ کا لفظ اس لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اسکول سیٹنگ میں زیادہ اس قسم کی سچویشن پائی جاتی ہیں جہاں پر کسی قسم کی ایویلویشن کی اسسمنٹ کی یا میجرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اسکول کی سیٹنگ میں یا کسی بھی تعلیمی ادارے کی سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو اسکول کاؤنسلر موجود ہے تو ریگولر بنیاد پر وہاں پر ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ ہوتی ہے اور اگر کاؤنسلر نہیں ہے تو بہت سے ایسے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس ہیں جنہوں نے کسی ایک کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھا ہوتا ہے اور وہ شاید ان کو اپنے کیسز یا اپنے اسٹوڈنٹس کے جو پرابلمس ہیں وہ ریفر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یا اسکول یا جو ادارہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جب وہ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ ریزنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے کہا کہ اچیومنٹ ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہے other then that test may be used for diagnostic purpose they may be use for admission purpose they may be use for the sake of selecting the right candidate for an academic programme for a scholarship higher acquisition or acquisition certain skill or learning certain technology اب اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی یا ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آپ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کب استعمال کریں گے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ ٹیسٹ ہے جن کا مقصد کسی پرابلم کی کسی ڈس آرڈر کی یا کسی خاص قسم کے ایسے بہیویئر کی نشاندہی کرنا آئیڈینٹیفیکیشن کرنا یا ڈائگنوسس کرنا ہے جو کہ عام طور پر پرابلمٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے بعض اوقات ناپسندیدہ بھی سمجھا جاتا ہے اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بہیویئر کی وجہ سے یا اس علامت کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی پرفارمنس یا دوسرے اسٹوڈنٹس کا بہیویئر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں Diagnostic purposes rise when the school teacher suspect some psychological or behaviour problem in the child learning difficulty some deficiency or some other سملر پرابلم عام طور پر یونیورسٹی لیول پر یہ سچویشن دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سچویشن یونیورسٹی یا کالج لیول پر نہیں ہو سکتی یونیورسٹی اور کالج لیول میں بھی اسٹوڈینٹس کے بہیویئر پرابلمس ہوتے ہیں لیکن اسکول لیول پہ ہم سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ سگنیفیکینٹ ہو جاتی ہے کیونکہ بہیویئر پرابلمس والے بچے لرننگ ڈیفیکلٹیز والے بچے کسی بھی اور طرح کی ڈیفیشنسی والے بچے اسکول میں تو ہوتے ہیں لیکن عام طور پر وہ کالج تک نہیں پہنچ پاتے اس لیے جو ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ ہیں عام طور پر اسکول میں اور اکثر اسکول کے ابتدائی برسوں میں استعمال کیے جاتے ہیں in such cases a child is refer to the school counsellor or some other professional outside the school جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسکول کاؤنسلر کے پاس بھی اس بچے کو یا اس کے کیس کو بھیجا جا سکتا ہے اور کسی اور پروفیشنل کے پاس بھی زیادہ تر ٹیچر جو ہیں وہ پرابلم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس لیے ٹیچر کی طرف سے ریفرنس سے آتا ہے بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بچے کے پرابلم کو ٹیچر کو رپورٹ کرتے ہیں اور ٹیچر کی مدد سے اس کو پھر آگے سے کسی پروفیشنل کے پاس ریفر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بعض اوقات بہت سے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو یا کالج لیول پہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کسی ایسے پروگرام کے لیے اکیڈیمک پروگرام کے لیے یا نئی قسم کی ٹریننگ کے لیے بھیجنا ہوتا ہے جس کے لیے اسپیسیفک اسکلز آر ریکوائرڈ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے میں وہ ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں یا وہ اسکل ہے یا نہیں تو بعض اوقات ایپٹیٹیوڈ کے ٹیسٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں کسی اور طرح کی پرسنالٹی انوینٹری بھی استعمال کی جا سکتی ہیں انٹرسٹ کے ٹیسٹ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کمپٹیشن میں بچوں کو بھیجا جا رہا ہے یا اسٹوڈینٹس کو بھیجا جا رہا ہے جس کے لیے خاص طرح کی اسپیڈ چاہیے خاص طرح کی نو ہاؤ چاہیے یا نالج چاہیے تو اس صورت میں ہم اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات طے ہے کہ اکیڈیمک سیٹ اپ میں یا ایجوکیشنل سیٹنگ میں جو ٹیسٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے اچیومنٹ ٹیسٹ ہم اس سے پہلے بھی اچیومنٹ ٹیسٹ کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے دنیا بھر میں بہت سے ایسے ٹیسٹ بنائے گئے ہیں ہر یونیورسٹی ہر کالج اپنے اپنے ٹیسٹ بھی بناتا ہے لیکن ایسے ٹیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی استعمال کیے جاتے ہیں ایسی ایجنسیز ہیں ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جنہوں نے ابتدا میں تو اپنے لیے اپنے ریجن کے لیے اپنے ملک کے لیے یا اپنی یونیورسٹی کے لیے ٹیسٹ بنائے تھے لیکن وہ ٹیسٹ اتنے پاپولر ہوئے کہ ان کو آپ آپ کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے وقت استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں کہ جی آر ای یا سیٹ یا میٹ اس قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنلی استعمال کیے جاتے ہیں ہمارا لوکل جو گیٹ ہے مثال کے طور پہ وہ ہم ایک بہت وائڈ لیول پہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اور میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے بھی جو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے اچیومنٹ ٹیسٹ ہی ہے اور اچیومنٹ ٹیسٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے these test measure the achievement of a student student ہم نے یہ لفظ خود ہی استعمال کر لیا ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے achievement of a person but achievement کی جب ہم بات کرتے ہیں achievement is with reference to achieving a certain proficiency level certain content certain level of learning which is relevant to student achievement test all academic institutions use design and develop achievement test these test measure what a student has acquired or or during during a a certain certain program of instruction, course during a certain training. کیونکہ ڈیورنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی اسٹوڈینٹ نے کیا حاصل کیا and when we see achievement means that a certain level achievement student was to meet آپ اچیومنٹ ٹیسٹ اسی لیے بنائیں گے جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ایک معیار ہے جو میرے اسٹوڈینٹس نے حاصل کرنا ہے اس پروگرام کو پڑھنے کے بعد جو ان کو لرننگ دی گئی ہے اس کے بعد ان کو یہ لیول حاصل کر لینا چاہیے آیا انہوں نے وہ لیول حاصل کر لیا یا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم اچیومنٹ ٹیسٹ بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں These tests are meant to assess if students or trainees have learned whatever they were supposed to learn at the end of a course or a program. And these tests measure the student's achievement alongside the effectiveness of the program. You see, when we are measuring the achievement of a student, it is also an assessment and evaluation of the teacher's performance, and it is also an indicator of the efficiency and effectiveness of the program of instruction. کیونکہ جب ایک اسٹوڈینٹ جو ہے اچیومنٹ ٹیسٹ میں اگر فیل ہو جاتا ہے تو اس وقت تو وہ اسٹوڈینٹ فیل ہوتا ہے لیکن یہ ٹیچر کی بھی ناکامی ہوتی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں افیکٹونیس آف دا کورس کی تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ کیا کورس کو اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور ایسے ڈیولپ کیا تھا اور اس طرح سے پڑھایا تھا کہ اسٹوڈینٹس وہ کچھ حاصل کر پائے جو ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا also we see that achievement test apparently and define achievement of a student but they are also indicator teacher effectiveness proficiency and also the effectiveness of the programme of instruction تو اچیومنٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں اور جب ہم بناتے ہیں ایز ٹیچرس تو کم از کم تین طرح کے ڈیسیزنس ہمارے سامنے آتے ہیں decisions about what how, and when of the achievement test. What se murad ye hai? What is to be assessed? The first question that arises is, what am I going to test? What is the assessment going to be about? What is to be assessed? The answer is, we have to assess and measure and evaluate whatever student was suppose to have learned area that content area during a specific period of instruction مثلاً ایک سیمسٹر کے دوران ایک مہینے کے دوران دو ہفتے کی ٹریننگ کے دوران یا ایک برس کی ایجوکیشن کے دوران جو کنٹینٹ اسٹوڈینٹس کو پڑھایا گیا یا یوں کہہ لیجیے کہ سکھایا گیا اس کی ایویلویشن ہمیں کرنی ہے جس کے لیے ہم اچیومنٹ ٹیسٹ بناتے ہیں another element, essential element related closely to this question and closely related to the content area is the idea of instructional objectives. What were the instructional objectives with which the course was designed? آپ کنٹینٹ ایریا کو ٹیسٹ کرتے ہوئے یہ چیز مد نظر رکھیں گے کہ انسٹرکشنل آبجیکٹو کیا تھے آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ بناتے ہوئے ہم کنٹینٹ کو بھی سامنے رکھتے ہیں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بھی بناتے ہیں جس میں ہم کنٹینٹ ایریا کو اور آبجیکٹو کو ترتیب دیتے ہیں اس حوالے سے کہ کس کانٹینٹ ایریا کو کس آبجیکٹو کے تحت پڑھایا جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ کا انسٹرکشن آبجیکٹو تھا learning of information acquisition of knowledge acquisition of factual knowledge اور انفارمیشن تو آپ کے جو ٹیسٹ آئٹمس ہیں وہ فیکچوئل انفارمیشن کو ہی میجر کریں گے لیکن اگر آپ کا انسٹرکشن آبجیکٹو یہ تھا کہ students will be able to apply the knowledge on to real life situation تو پھر جب آپ امتحان میں سوال بنائیں گے تو وہ سوال اپلیکیشن پر بیس کرنا چاہیے so the first decision is about what to be tested so what is to be tested is related with two things the content to be tested and the instruction objective that are to be kept in mind کیونکہ جو بھی کنٹینٹ پڑھایا گیا اور جس طرح سے بھی پڑھایا گیا اس کو انسٹرکشنل آبجیکٹوس کے ہی مطابق پڑھانا تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ٹیسٹ ڈیوائز کریں گے تو کور تو کنٹینٹ ایریا ہی ہوگا لیکن جس کنٹینٹ ایریا سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹوس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات جو ہیں وہ بنائے جائیں گے اور ترتیب دیے جائیں گے دوسرا ڈیسیزن جو ہے وہ یہ ہے how are we going to test and when we are going to test first of all how to assess یعنی جو اسسمنٹ ہے یا ایویلوشن ہے وہ کیسے کی جائے گی ٹیسٹ کی مدد سے اور کس طرح this decision pertains to the type of the assessment tool the administration procedure and the number format and difficulty level of test items یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کس طرح کا ٹیسٹ استعمال کریں گے آبجیکٹو ہوگا سبجیکٹو ہوگا آ, کتنی ڈوریشن کا ہوگا کتنا لمبا ہوگا اس کی کوالٹی کیا ہوگی کس زبان میں ہوگا کن الفاظ میں ہوگا that decision is to be made before the actual evaluation procedure the administration procedure کیا یہ گروپ میں ایڈمنسٹر ہوگا انڈیویجلی ایڈمنسٹر ہوگا سب کو ایک سے انسٹرکشن دے دی جائیں گی کیا انسٹرکشن وربلی دی جائیں گی کیا انسٹرکشن جو ہے وہ کوشچن پیپر کے اوپر موجود ہوں گی یہ ڈیسیزن بھی ہم شروع میں ہی کریں گے and then the format of the test the difficulty level of the test the number of the items to be used format کس طرح کا ہوگا کیا ہم ایک لمبا ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں کیا ہم ایک اسپیڈ ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں سرٹن ٹائم لمٹ کے اندر کیا جائے گا کیا وہ اوپن بک ایگزام ہوگا یا وہ ایک اس طرح کا ایگزام ہوگا جس میں آپ کو فکس ریسپانس آپشن دے دی جائیں گی یہ سب ڈیسیزن بھی ہم پہلے سے کریں گے بہت سے یونیورسٹی لیول ٹیسٹ جو ہیں اب اس میں اوپن بک ٹیسٹ بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے اوپن بک سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو کوشچن پیپر دے دیا جاتا ہے اور ان کو آزادی ہوتی ہے کہ سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے وہ کتاب کی مدد لے سکتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ دینے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ کوشچن پیپر آپ کے پاس ہے اور کتاب بھی آپ کے پاس موجود ہے لیکن ہمیں لاجک استعمال کرتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اتنی ہی آسان بات ہوتی تو ایگزامینر یا ٹیچر آپ کو کتاب استعمال کرنے کے لیے کیوں دیتا سوال اوپن بک ایگزام میں ایسے سوالات نہیں بنائے جاتے کہ جس کا جواب جیسا سوال ہے ہو بہ کتاب میں ویسا موجود ہو because in that case everybody is going to copy and paste ایسا نہیں ہے اوپن بک ایگزام اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں اور اس وقت استعمال کیے جانے چاہیے جب ایگزام جو ہے وہ ایپلیکیشن اور یعنی جو کانسیپٹ آپ کی کتاب میں موجود ہیں ان کی پریکٹیکل لائف اور ریئل لائف سچویشن میں ایپلیکیشن کے بارے میں اگر امتحان ہوگا تو پھر اوپن بک استعمال کی جاتی ہے اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو بلکہ تمام تر اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اسپیڈ سے تعلق رکھتے ہیں ایک سرٹن ٹائم دے دیا جاتا ہے اسی میں ہی وہ مکمل کیے جاتے ہیں لیکن کیا ہم یہی ہماری پریفرنس ہے کیا ہم یہی کرنا چاہتے ہیں یہ ڈسیزن بھی ہم پہلے سے کریں گے اور پھر فائنلی وین ٹو اسیس جو اسسمنٹ ہے جو ایویلویشن کا پروسیجر ہے وہ کس وقت ہوگا are we going to give the exam at the end of the term are we going to have one single examination or are we going to have multiple exams جب ہم سیمسٹر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ دفعہ امتحان لیا جاتا ہے uh, زیادہ تر uh, ایک مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے اور ایک فائنل ایگزام لیکن بعض اوقات بعض یونیورسٹیز میں بعض جگہ پر تین امتحان بھی لیے جاتے ہیں دیر is a prelim or preliminary exam exam exam then then there is a a mid term and final اور اس دوران میں بھی ہو سکتے ہیں شارٹ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے یہ ویری کرتی ہے from university to university and from teacher to teacher تو اب اگر ہم نے وین ٹو اسیس اس کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ٹائم اوکیزن ٹرم کے دوران کم اور یہ تمام چیزیں جب طے ہو جائیں گی اس کے حساب سے آپ اپنی ابتدائی پریپریشن کریں گے کانٹینٹ ایریا طے کریں گے آبجیکٹوس کو سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ بنائیں گے and decisions the most significant is to cover is the test content area the students taught and the objectives تو اگر ہم نے تمام تر فیصلوں میں سے اگر دو سب سے اہم چیزوں کو منتخب کرنا ہو most significant two elements are the content area and the instruction objective کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو کسی کورس کی جو ایفیشنسی کا تعین کریں گی ٹیچر میڈ اچیومنٹ ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ روزمرہ کی زندگی کی چیز ہے teachers all over the world all the time are either teaching or یا وہ کلاس میں پڑھاتے ہیں اور جب وہ نہیں پڑھا رہے ہوتے تو وہ کوئی ایگزام لے رہے ہوتے ہیں اور ایگزام کو چیک کر رہے ہوتے which means teaching and evaluation they are an ongoing thing سارا سال ٹیچنگ اور ایویلویشن کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے teachers a choice to design and develop their test like teachers کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ جیسا چاہیں اس طرح سے بنائیں جو اس کو ترتیب دینا چاہیں جو اس کو شکل دینا چاہیں وہ اس کے مطابق بنا سکتے ہیں اب بنیادی طور پر teacher made test either بھی objective test or subjective test یہ دو براڈ کیٹیگریز ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر مختلف ورائٹیز بھی ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر دو طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں یا آبجیکٹو اور یا subjective or it can be a combination of both ہم بہت سے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن اپروچ جو ہے اور ریسنٹ اپروچ یہی ہے کہ آپ کچھ آبجیکٹو آئٹم رکھتے ہیں کچھ سبجیکٹو آئٹمس بھی رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ صرف آبجیکٹو ٹیسٹ استعمال کیا جائے but if evaluation and testing is taking place at a mass level then we usually use only objective test مثال کے طور پر جب میڈیکل کالج کے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں یا انجینئرنگ یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ یا گیٹ اور اس طرح کے ٹیسٹ جس میں ہزاروں لوگ ٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں تو وقت کی بچت کے لیے اور کوک ریزلٹس کے لیے جو ہے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم آبجیکٹو ٹیسٹ استعمال کریں objective test and subjective test have their own advantages and disadvantages ہم جانتے ہیں کہ آبجیکٹو ٹیسٹ جو ہیں وہ کوک ٹیسٹ ہیں they are economical time wise energy wise money wise یہ اکنامیکل ٹیسٹ ہیں اس میں وقت کی بچت ہوتی ہے انسانی انرجی کی بھی بچت ہوتی ہے یہ زیادہ ٹائم کنزیوم نہیں ہے when the marking is concerned objective test سے مراد ایک ٹرم جو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آبجیکٹو ٹیسٹ کو آبجیکٹو کیوں کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو کیونکہ اس کے بارے میں کنفیوژن ہے ایک دفعہ پھر ہم یہ بات دہرائیں گے کہ آبجیکٹو ٹیسٹ آبجیکٹو کیوں کہلاتے ہیں آبجیکٹو ٹیسٹ سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر ایم سی کیوز پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو آبجیکٹو کہا جاتا ہے یا یہ کہ اس کا ایک سرٹن آبجیکٹو ہوتا ہے اس لیے اس کو آبجیکٹو کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے in order to understand the meaning of an objective test, one has to understand the meaning of a subjective test. Subjective سے مراد ہے ذاتی feeling, ذاتی پسند اور ناپسند. Subjective test وہ ہے جس میں evaluator کی یا examiner کی ذاتی پسند یا ناپسند دخل انداز ہو سکتی ہے. ایک ہی سوال کے جواب کو مختلف ایگزامینرز مختلف نمبر دے سکتے ہیں. لیکن آبجیکٹو ٹیسٹ جو ہے وہ ان ٹیسٹ ہے اسی لیے اس کو آبجیکٹو کہا جاتا ہے انبائس ٹیسٹ سے یا آبجیکٹو ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی ایویلویشن کرے کوئی بھی مارکنگ کرے اور کوئی بھی اسکورنگ کرے تو اسٹوڈنٹ کا وہی اسکور آئے گا ایک ہی ٹیسٹ کو اگر پچاس لوگ بھی چیک کریں گے تو ایک سے ہی نمبر آئیں گے because every question has one right answer اگر اسٹوڈنٹ نے وہ جواب دے دیا تو اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ درست کنسیڈر ہوگا اگر اس نے غلط جواب دیا تو اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گے اور آخر میں درست جوابات جو ہے ان کو گن لیا جاتا ہے اور وہی اسٹوڈنٹ کا اسکور ہوتا ہے سبجیکٹو ٹیسٹ میں اس بات کا بہت چانس ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ڈھیر ساری باتیں لکھتا ہے ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں کچھ ریلیونٹ نہیں بھی ہوتی اور ہر ایگزامینر اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی مارکنگ کرتا ہے تو there is no uniformity of scoring across the exams اور یہی وجہ ہے کہ آبجیکٹو ٹیسٹ کو آبجیکٹو کہا جاتا ہے آبجیکٹو ٹیسٹ جو ہیں یہ وہ ٹیسٹ ہیں جس کے اندر فورسڈ رسپانس آپشنس موجود ہوتی یعنی جو ایگزامنی ہے یا اسٹوڈنٹ یا ٹیسٹ ٹیکر اس کو ہر سوال کے جواب کے لیے رسپانس آپشن دے دی جاتی ہیں and he or she has to choose one response that he or she believes از رائٹ اور دا کریکٹ آنسر جو زیادہ کامنلی استعمال ہو استعمال ہونے والے آبجیکٹو ٹیسٹ آئٹمس ہیں وہ ایم سی کیوز ہیں یعنی ملٹیپل چوائس کوشچنس جس کے اندر ایک سوالیہ بیان ہوتا ہے یا سوال جس کو ہم اسٹیم کہتے ہیں اور اس کے لیے جواب کے لیے تین یا چار یا بعض اوقات پانچ آپشنس دی جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک آپشن کو اسٹوڈنٹ نے منتخب کرنا ہوتا ہے آبجیکٹو ٹیسٹ کی جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کی اپنی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ اس کی اسکورنگ بہت آسان ہے جو ایک مشکل چیز اس ٹیسٹ میں ہے وہ یہ کہ اس کو بنانا بہت مشکل ہے making a good objective test is a difficult task لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے ایک اچھا ٹیسٹ بنا لیا تو اس کی اسکورنگ بہت آسان ہے آپ سینکڑوں لوگوں کی اسکورنگ یا مارکنگ بہت جلدی سے کر سکتے ہیں what is required for making a good object care in writing and designing and developing the test items ایک ایم سی کیو میں مثال کے طور پر جب ہم اسٹیم بنائیں تو جو اسٹیم ہے یا مین بیان یا سوال جو ہے it should be clearly stated straightforward and it should communicate what examiner to communicate اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو آپ نے رسپانس آپشنس دی ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور اچھی رسپانس آپشنس کا مطلب یہ ہے that every option should appear to be the correct answer for somebody who does not know the content جو لوگ پڑھ کے نہیں آئے یا جن کو اس ٹاپک کے بارے میں یا اس کانسیپٹ کے بارے میں نالج نہیں ہے وہ گیسنگ کے ذریعے اس کا درست جواب نہ دے سکے ہر آپشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو علم نہیں ہے تو اس کو لگے کہ یہ بھی اس کا درست جواب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور صرف جو جاننے والا شخص ہے وہی صحیح جواب کو جانتا ہو جس کا مطلب یہ کہ بہت کیئرفلی اسٹیم کو بھی بنانا چاہیے اور بہت کیئرفلی جو ہے رسپانس آپشنس کو بھی منتخب کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ آبجیکٹو ٹیسٹ میں ہم ٹرو فالس آئٹمس بھی شامل کرتے ہیں لیکن یہ کوئی زیادہ اچھی چوائس نہیں ہے کیونکہ ٹرو فالس آئٹمس میں اس بات کا امکان 50-50 ہے کہ آپ گیسنگ کے ذریعے بھی بہت سے سوالوں کے جواب ٹھیک دے سکتے ہیں یعنی اگر کسی شخص کو کنٹینٹ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور وہ تمام کے تمام سوالوں کو ٹرو مارک کر دے یا فالس مارک کر دے تو اس کے اچھے خاصے نمبر آ سکتے ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ٹرو فالس آئٹمس کی بجائے ایم سی کیوز ہی بنائے جائے لیکن جب آپ ایم سی کیوز بنائیں گے تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رسپانس uh, آپشنس ایک تو تمام کے تمام آئٹمس میں ایک جتنی رسپانس آپشن ہونی چاہیے دوسرے رسپانس آپشن جو ہیں وہ چار یا پانچ ہوں گی تو زیادہ اچھا رہے گا اور گیسنگ کا جو گیسنگ کے ذریعے درست جواب دینے کی پرابلٹی بھی خاصی کم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پانچ اچھی رسپانس آپشنس اور تمام کی تمام جو ہیں وہ درست جواب معلوم ہو رہی ہوں یہ ذرا مشکل ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تین آپشن بناتے ہیں یا چار but four is perhaps best choice آپ کو اگر کوشش uh, موقع ملے اس طرح کے آئٹمس بنانے کا تو آپ کو چار ہی آپشن uh, جو ہے استعمال کرنی چاہیے تین میں بھی کافی uh, زیادہ پرابلٹی بڑھ جاتی ہے کہ گیسنگ کے ذریعے انسان شاید 33% پرسینٹ تو صحیح جوابات دے ہی لے ایڈوانٹیج ایک اور ایڈوانٹیج جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ ہیں یہ اکنامیکل ہے اس میں اسکورنگ میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ ایک ٹیچر ہیں یا آپ مستقبل میں ٹیچر بنیں گے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک آئٹم پول بنا لیں یعنی جنو وقت ملتا جائے آپ اپنے ہر کانٹینٹ ایریا کے بارے میں کچھ آئٹمس بناتے ہوئے اپنے کمپیوٹر میں اپنی ڈائری میں کسی جگہ پہ ان کو محفوظ کر لیں اور ایک دفعہ جب آپ کے پاس سو دو سو آئٹمز آ جائیں گے تو اتنا اچھا پول بن جائے گا کہ ہر امتحان کے لیے آپ کو نئے سرے سے ٹیسٹ نہیں بنانا پڑے گا on the the other hand we see test are also also quite widely because they have certain advantages ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آبجیکٹو ٹیسٹ جو ہیں وہ اچھے ٹیسٹ ہیں یا ان سے اچھی ویلویشن ہوتی ہے اس لیے سبجیکٹو ٹیسٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے بہت سی سچویشن میں سبجیکٹو ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اچھی چوائس ثابت ہوتے ہیں جب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی سبجیکٹ کا ان ڈیپتھ نالج کیا ہے یا ہم اس کو گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیں کہ واقعی اس کو کورس کے اوپر یا کورس کنٹینٹ کے اوپر کمانڈ حاصل ہے یا نہیں تو سبجیکٹو ٹیسٹ جو ہے وہ they prove to be a better choice but as we know there is a problem and the problem is that uniformity of scoring and the inter examiner consistency is doubtful ایک ایگزامنر کے مارکس دوسرے سے شاید نہ ہی ملتے ہوں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم سبجیکٹو کوشچنس بنائیں تو ہر کوشچن کو چھوٹے پارٹس میں تقسیم کر دیں اور جو سوال کے نمبر ہیں ہر پارٹ کے لیے علیحدہ نمبر جو ہے وہ آپ اسپیسیفائی کر دیں اس میں یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ ایگزامینرز کو مارک کرے ہوں گے ہر ایک کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سوال کا کون سا حصہ اگر درست ہوگا تو مجھے کتنے نمبر دینے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ٹیکنیکل ہیں ایک ٹیچر میں ٹیسٹ کے بارے میں اور اگر آپ ایک ٹیچر کے طور پہ جب کبھی بھی سوالات بنائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے دوسری جانب ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ٹیچرس ٹیسٹ بناتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا کیا کنسیڈریشن ہوتی ہیں اور اسی لیے جب آپ کسی سوال کے پارٹس کرتے ہیں اور کچھ پارٹس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے مارکس بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتے ہیں جو ایک اچھی اپروچ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے کسی امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے وہ یہ کہ آپ تمام کے تمام سوال کریں اور تمام کے تمام سوالوں کے تمام حصے اٹمپٹ کریں یہ ایک پہلی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد ہر حصے کو اچھی طرح سے اٹمپٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ تو ایک چھوٹا سا نکتا تھا جو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر ہم ٹیچر میں ٹیسٹ کی بات کریں تو ہم جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹو یا سبجیکٹو میں سے وہ کوئی بھی طریقہ منتخب کر سکتا ہے it is entirely up to the teacher to decide whether he or she prefers to have an objective test or subjective test subjective test are easy to make it is very easy to develop subject but it is difficult exam teacher کی چوائس ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کانٹینٹ ایریا کو دیکھتے ہوئے اور اپنے پاس اویلیبل وقت کو دیکھتے ہوئے یہ طے کرے کہ وہ سبجیکٹو ٹیسٹ لے گا یا کہ objective test other than the teacher made achievement test we know that there are number of standardized achievement also available آپ تھوڑا سا پہلے سے بھی واقف ہیں کہ جو اویلیبل اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں جو اچیومنٹ کے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر ہر طرح پر استعمال ہوتے ہیں آپ نے کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی میں جانا ہو تو ایک خاص طرح کے ٹیسٹ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو دینے ہوں گے انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں جانا ہو تو آپ کو شاید انگریزی کا کوئی خاص ٹیسٹ دینا پڑے اسی طرح سے آپ کسی امریکی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کا خاص ٹیسٹ دینا پڑتا ہے پاکستان میں بھی آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے گیٹ اور اس طرح کے ٹیسٹ دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ تمام کے تمام ٹیسٹ جو ہیں یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں ابھی ہم ان میں سے کچھ ٹیسٹوں کا بہت مختصراً جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان چیزوں ان ٹیسٹوں میں کیا چیز کامن ہے اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ میں کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جاننے مانے ٹیسٹ ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں SAT one scholastic assessment test or SAT one this test previously known as SAT or scholastic test was first use in اتنا پرانا ٹیسٹ ہے اس زمانے میں ڈیولپ کیا گیا لیکن بہت سی ریویژنز بہت سی تبدیلیاں آئیں اور اس وقت ہمارے پاس سیٹ ٹو بھی اویلیبل ہے SAT one has two parts containing the verbal reasoning and mathematical reasoning تو دو طرح کے اس میں ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں دو طرح کے اسکور بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں and this test is the most commonly use college admission test in the U S اور اگر آپ یا آپ کے ساتھ کے کوئی اور لوگ اسٹوڈینٹس نیکی کسی کالج میں ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہوں تو ان کو بھی یہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے ایک اور ٹیسٹ جس سے آپ یقیناً واقف ہیں وہ ہے G R E graduate record examination یعنی جس کو ہم graduate record examination aptitude test کہتے ہیں G R E is one of the most well known test across the globe اور کسی بھی امریکی یونیورسٹی میں اگر آپ نے جانا ہے ایڈمیشن لینا تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے حتیٰ کہ کچھ پاکستانی اداروں میں بھی ایڈمیشن کے لیے آپ کو انٹرنیشنل جی آر ای کی ضرورت ہوتی ہے it is the most commonly use graduate school entrance test G R E measures general ability and contains three main section verbal quantitative and analytic اگر آپ نے گیٹ uh, جو ہمارا انڈیجنس پاکستانی ٹیسٹ ہے وہ بھی دیا ہو تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک وربل کمپوننٹ ہے جو کہ انگریزی زبان سے تعلق رکھتا ہے اس میں اینالٹک ابلیٹی کا بھی سیکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوانٹیٹیو ابلیٹی کا بھی سیکشن ہے یعنی آپ کی اس میں میتھمیٹیکل ابلیٹی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے اینالیٹیکل ابلٹی بھی اور لینگویج پروفیشنسی اور کمپریہنشن بھی جو ہے اس کی جانچ بھی کی جاتی ہے ایک اور ٹیسٹ جو کہ بہت کامنلی ہم جانتے ہیں کہ استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از میٹ ملر انالوجیز ٹیسٹ ہر یونیورسٹی اور ہر ادارے کے لیے آپ کو شاید یہ دینے کی ضرورت نہیں لیکن خاص قسم کے جو امریکی ادارے ہیں اور بعض اسکالرشپس ان کے لیے آپ کو میٹ دینے کی ضرورت پڑتی ہے انالوجیز سے مراد ہے مختلف چیزوں کے درمیان میں مماثلت تلاش کرنا سملیرٹی دیکھنا اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جن میں ایک آبیس قسم کی مماثلت پائی جاتی ہو یہ ایسی چیزیں جس میں آپ کو تھوڑی سی اپنی انالیٹیکل ابلیٹی کو اور ریزننگ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان دو چیزوں میں کیا چیز سملر ہے MAT is the second major widely use scholastic aptitude test it is a verbal test that students ability to find logical relationships for one hundred analogy problems تو یہ پرابلم جو ہیں دیے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا ایگزامنی یا ٹیسٹ ٹیکر وہ ان چیزوں میں مماثرت جو ہے وہ یا انالوجی جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یا کہ نہیں ابھی ہم نے جن ٹیسٹوں کی بات کی اور ہم نے کہا کہ یہ اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ ہے اور آپ بھی ان سے واقف ہیں کہ یہ اچیومنٹ ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ایپٹیٹیوڈ کا بھی لفظ استعمال کیا ہم نے جی آر ای کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ایپٹیٹیوڈ کا لفظ استعمال کیا میٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہم نے اس کا تذکرہ کیا اور سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی یہ ٹیسٹ اچیومنٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ کی بھی ایویلویشن یا میجرمنٹ کی جا رہی ہے تو یہاں پہ جو سوال کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے اور میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا ایپٹیٹیوڈ اور اچیومنٹ دو مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کا نام ہے جب ہم کسی شخص کی آ, مثال کے طور پہ ایپٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں میتھمیٹکس کے لیے میتھمیٹیکل ابلیٹی کا جب ہم اس کو ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کیا اس شخص کے میتھمیٹیکل ایپٹیٹیوڈ کی پیمائش کرتا ہے یا اس کی اچیومنٹ کی ہم بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس کا ایک ٹیسٹ وہی شخص کر پائے گا جس نے میتھمیٹکس کا کوئی کورس کر رکھا ہے ایک اور شخص جو کہ شاید بہت ذہین ہو لیکن کبھی اسکول میں نہیں گیا اور اس نے کبھی میتھمیٹکس نہیں پڑھا اگر آپ اس کو میتھمیٹیکل ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ دیں گے تو شاید وہ کچھ اسکور نہیں کر پائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اوپر جو پرفارمنس ہے that is also affected by the achievement of a person similarly جب ہم وربل ابلیٹی کی بات کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص میں پبلک اسپیکنگ کا ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں کوئی شخص اچھا آتھر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا کوئی شخص اچھا پینٹر بن سکتا ہے یا نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ٹیسٹوں میں جو کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے ان میں کسی بھی شخص کی پرفارمنس یا اس کا اسکور اس بات سے متاثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر رکھا ہے یا کہ نہیں مثلاً اگر آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ پینٹ اور برش پکڑا ہے تو شاید آپ اتنا اچھا پینٹ نہ کر پائیں جتنا اس شخص نے پینٹ کرنا ہے جس نے کہ ایک ٹریننگ حاصل کر رکھی ہے پینٹنگ میں یا ڈرائنگ میں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ اور اچیومنٹ جو ہیں دے آر کلوزلی ریلیٹڈ اور کئی دفعہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ جانچنا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے کسی شخص کے ایپٹیٹیوڈ کو جانچ رہا ہے یا کہ اس کی اچیومنٹ کا جائزہ لے رہا ہے If you have taken the indigenous GAT, you must have realized that many of the items were more about your aptitude and ability rather than achievement in the conventional sense. آپ نے ہو سکتا ہے کہ جو foreign tests ہیں وہ نہ دیو لیکن ہو سکتا ہے کہ GAT دیا ہو. اس قسم کے ٹیسٹ آپ کی نظر سے گزرے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کی اچیومنٹ کی بجائے ایپٹیٹیوڈ کو میجر کر رہے ہیں ہم یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ایپٹیٹیوڈ کی پیمائش کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ achievement test are the test that measure what a student has achieved after completing certain program of instruction یعنی after covering certain content area ایک اسٹوڈینٹ کو جب ایک خاص کنٹینٹ ایریا پڑھایا جاتا ہے اس وقت کے اختتام پر یا اس پیریڈ کے اختتام پر اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور اسیسمنٹ جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس نے اب تک کیا سیکھا اب اگر ہم یہی دیکھیں کہ اچیومنٹ سے مراد اگر یہی ہے کہ ایک سرٹن کورس کنٹینٹ کور کرنے کے بعد جو ٹیسٹ دیا جائے گا وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوگا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ جو کہ بڑے ٹیسٹ ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں اینٹری ٹیسٹ ہیں یا یو کہ گیٹ یا جی آر ای اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں یہ جب لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو ان تمام لوگوں نے ایک کانٹینٹ ایریا جو ہے ایک ہی ٹیچر سے یا ایک ہی ادارے سے یا ایک ہی ٹیکسٹ بک سے نہیں پڑھا ہوتا جب ایک ٹیچر میں ٹیسٹ بنایا جاتا ہے تو ایک certain content area certain lecturing procedure certain university standard ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ بنایا جاتا ہے جبکہ کوئی ایک ٹیسٹ جیسے کہ ہم نے کہا کہ انٹری ٹیسٹ ہے کوئی اور ٹیسٹ وہ صرف کنٹینٹ ایریا کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ایک سرٹن ایج کے یا سرٹن اکیڈیمک لیول کے ہوں گے ان تمام کو یہ کانٹینٹ ایریا جو ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے ان تمام لوگوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ان کے استاد کون سے تھے کون سی کتابیں انہوں نے پڑھی this varies from person to person جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں وہ اچیومنٹ کے ٹیسٹ تو ہیں لیکن اس سینس میں نہیں جس سینس میں ٹیچر میں ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹیسٹ اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ہیں اور یہ ابلیٹی ٹیسٹ بھی ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم کلیئرلی الگ سے کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ یہ ٹیسٹ محض اچیومنٹ ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ محض ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایسے مقام آتے ہیں جہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ہی بن جاتے ہیں یہ چیز اس کے بارے میں ڈسکشن ہمیں بہت سی جگہوں پر ملتی ہے بہت سے رائٹرز نے اس کے بارے میں لکھا بھی کیپٹن اینڈ سکوزو نے اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی ڈسکرپشن دی ہے and they have given a very comprehensive description of what achievement are and what aptitude test are and how they are different from each other مسئلہ ان کے کہنے کے مطابق اچیومنٹ ٹیسٹ میں کیا میجر کرتا ہے اور ایپٹیٹیوڈ کیا میجر کرتا ہے achievement test evaluates effects of a known or controlled set of experience achievement test میں کس چیز کی ایویلویشن کی جا رہی ہے اس میں ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں افیکٹس آف اے نون اور کنٹرولڈ سیٹ آف ایکسپیرئنس یعنی کسی اسٹوڈینٹ کو یا جو ٹرینی ہے اس نے خاص عرصے کے دوران جو ایکسپیرئنس اس کو ہوئے جو کہ نون ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا تھے اور جو کہ کنٹرول تھے ٹیچر کے یا ٹرینر کے ہاتھ میں وہ سب کچھ تھا ہم اس کی ایویلوشن کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں جو ایویلویٹ کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس شخص کے یا اسٹوڈنٹ کے کیا ایکسپیرئنس تھے ایک سرٹن کانٹینٹ ایریا کے حوالے سے اور انہوں کی انہیں کی اسیسمنٹ کی جائے گی on the other hand what does an aptitude test measure an aptitude test evaluates the effects of an unknown or uncontrolled set آف ایکسپیرئنس جب ہم ایپٹیوڈ ٹیسٹ بناتے ہیں تو ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ایسی چیزوں کو میجر کرنے جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم ابھی شور نہیں ہے ہم ایگزیکٹلی exactly نہیں جانتے وہ ایکسپیرئنس جو ہر شخص کے لیے یونیک ہے ہر ایک کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں سملر ایکسپیرئنس بھی ہوں دوسرا فرق جو دونوں طرح کے ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے that achievement test evaluate the product of a course of training achievement test ایک سرٹن کورس یا ٹریننگ کے بعد دیا جاتا ہے اور اس کے افیکٹ کو میجر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے on the other hand the aptitude test evaluates the potential to profit from of training achievement نے یہ میجر کیا کہ خاص کورس آف ٹریننگ کے نتیجے میں کسی شخص نے کیا حاصل کیا لیکن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یہ میجر کر رہا ہے کہ کسی شخص نے کسی پروگرام سے کسی ٹریننگ سے فائدہ حاصل کرنے کا کیا پوٹینشیل ہے اس میں کیا صلاحیت ہے یا یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا امکانات یا کیا پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ ایک پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ کسی شخص نے کیا فائدہ ایک پروگرام آف انسٹرکشن سے حاصل کیا the third difference is that achievement test rely heavily on content validation process آپ جانتے کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم کانٹینٹ ویلیڈیشن استعمال کرتے ہیں تو ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے یا نہیں اچیومنٹ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کا انحصار اور دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ وہ اس کانٹینٹ سے کتنا ریلیٹڈ ہے کتنا اس پر بیسڈ ہے اور کتنا تعلق رکھتا ہے اس سے جس کو میجر کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا دوسری جانب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے they rely heavily on predictive criterion validation یعنی اس میں پرڈکٹیو کرائٹیرین ویلیڈیٹی جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہے جبکہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں جو ہے اہم چیز ہے کنٹینٹ ویلیڈیٹی یعنی ٹیسٹ جو ہے اس کو کنٹینٹ کے حوالے سے ویلڈ ہونا چاہیے ایپٹیٹیوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے اس کے ریزلٹس کی یا اس کی جو اپنی افادیت اور اس کی اپنی ویلیڈیٹی ہے اس کو ہم کسی کرائٹیرین کے حوالے سے جانچتے ہیں اور اس کی پرڈکٹیوبلٹی کے حوالے سے جانتے ہیں یعنی اگر ایک ٹیسٹ جو ہے ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ شخص میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے اور میتھمیٹکس اس میں بہت صلاحیت ہے اور یہ مستقبل میں اس کا بہت اچھا استعمال کرے گا اور پھر اس شخص کو اگر ہم فالو اپ کریں یا اس گروپ کو فالو اپ کریں اور دیکھیں کہ کیا جو ٹیسٹ نے پرڈکٹ کیا تھا وہ درست ثابت ہوا یا نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے حوالے سے یہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اچیومنٹ ٹیسٹ میں جو چیز اہم ہوگی وہ یہ کہ آپ نے جو کنٹینٹ کور کرنا تھا کیا اس کو صحیح طرح سے اپنے ٹیسٹ میں کور کیا یا کہ نہیں آج چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور اچیومنٹ ٹیسٹ گو کے یہ کئی معاملوں میں بہت سملر ہے ایک سی پراپرٹیز رکھتے ہیں کئی دفعہ ہم we use these terms interchangeably and at we use aptitude test in place of achievement test لیکن یہ دونوں باہر کے دونوں مختلف طرح کے ٹیسٹ ہیں اور ان کی نیچر جو ہے بنیادی طور پر مختلف ہے ٹیچر میں ٹیسٹ اور اچیومنٹ ٹیسٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور اس سے ریلیٹڈ چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم اسکورنگ کریں گے اور جو ٹیچر میں ٹیسٹ ہیں اس کو ان کے جب مارکس کو یا اسکورس اس کو رپورٹ کریں گے تو اس کو ہم کس طرح سے رپورٹ کر سکتے ہیں جو ابلیٹی کے اور دوسرے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رپورٹ مختلف طرح سے کی جاتی ہے اس میں ہم اسٹینڈرڈ اسکورس کا بھی استعمال کرتے ہیں ہم ایوریج کو بھی مد نظر رکھتے ہیں نارمز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے جو بڑے ٹیسٹ ہیں جیسے اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ ٹیسٹ بھی جو ہیں ان کے بھی نارمس موجود ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر نارمس کے اسکورس موجود ہیں اور اسی کی بنیاد پہ لوگوں کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے پاس یا فیل قرار دیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر تین چار طرح سے جو ہے ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کے اسکورس کو رپورٹ کر سکتے ہیں when we are using achievement test in schools or colleges we generally use the grading system or the grading criteria students کے نمبر جو ہیں عام طور پہ ان کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے جاتے ہیں کہ کتنے نمبر جو ہیں یا کتنے مارکس ہیں وہ اے گریڈ ہوں گے کتنے کو بی کہہ سکتے ہیں کتنے کو سی کتنے کو ڈی اور کتنے کو ای e. یعنی ایک کٹ آف پوائنٹ ہے کہ اگر اس سے کم نمبر آئیں گے تو اسٹوڈینٹ فیل کرا دیا جائے گا اور کتنے نمبر ہوں گے تو وہ ہائیسٹ گریڈ اے کا حقدار ہوگا یا کتنے نمبر ہوں گے تو ڈی کا حقدار ہوگا ٹریڈنگ کے سسٹم کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ اسٹوڈینٹس کی آپس میں جو پرفارمنس ہے اس کو کمپیئر کیا جا سکے اور اگر ہم ایک لارجر گروپ میں بات کریں تو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایک اتنے بڑے گروپ میں اس کی پوزیشن کیا ہے where does this person stand and it indicates relative position of students grading system جب ہم استعمال کرتے تو عام طور پر اس کے لیے ہم را اسکورس کی بجائے پرسینٹیجز کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں یعنی کسی شخص کے یا کسی اسٹوڈنٹ کے یا کسی بچے کے جو نمبر ہیں کتنے پرسینٹ ہوں گے تو اے یا بی یا سی یا ڈی گریڈ ہوگا بعض اوقات ہم را اسکورس بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن صرف راس یہ صرف یہ کہہ دینا کہ دس میں سے چھ نمبر آئے ہیں it is not very meaningful بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پرانا ایک ایگزامینیشن سسٹم تھا جس میں pass marks thirty three percent ہوا کرتے تھے یونیورسٹیز میں اب وہ سسٹم تبدیل ہو گیا اور اب شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہو جہاں پہ تینتیس پرسینٹ مارکس کے ساتھ کوئی پاس ہوتا ہو اور جب تینتیس پرسینٹ مارکس کے ساتھ ہم اس کو پاس مارکس کہتے تھے اس زمانے میں سکسٹی پرسینٹ کو فرسٹ ڈویژن کہا جاتا تھا لیکن جب آپ کے پاس مارکس جو ہیں کسی یونیورسٹی میں 45 فائیو پرسینٹ ہے کسی میں 50 پرسینٹ ہے بعض میں تو 60 پرسینٹ کو بھی پاس مارکس رکھا گیا تو اگر آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے گریڈ جو ہے وہ پہلے کی طرح 60 پرسینٹ کے اوپر فرسٹ ڈویژن نہیں ہوگی A grade definitely eighty five یا ایٹی ایٹی یا نائنٹی اس طرح سے کسی لیول پر آئے گا تو اسٹوڈینٹس کے کیونکہ ریزلٹس کمپیئر کرنے اور انہیں کمپیٹ کرنا اور اگلی جگہوں پہ جانا تو اس لیے ہم گریڈنگ یا پرسینٹیج استعمال کرتے ہیں یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو بڑے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں اس میں نہ پرسینٹیج کا استعمال کیا جاتا ہے نہ گریڈ کا وہاں پہ جو اسکورس ہیں ٹیسٹ کے they are reported in terms of percentiles percentile ranks جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں پرسنٹائل کو بعض اوقات اسٹوڈینٹس کنفیوز کرتے ہیں پرسینٹ کے ساتھ پرسینٹ سے مراد یہ ہے کہ سو میں سے کتنے نمبر مثلاً آپ نے اگر ٹیسٹ دس نمبر کا دیا اور دس میں سے چھ آئے تو آپ کے سکسٹی پرسینٹ دس میں سے تو چھ ہیں لیکن اگر سو میں سے ہوتے تو سکسٹی پرسینٹ ہوتے لیکن اگر کسی کا اسکور سکسٹیتھ پرسنٹائل پہ آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سکسٹی پرسینٹ مارکس آئے ہیں بہت سے لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں پرسینٹل رینک یا پرسینٹل پوزیشن سے مراد یہ کہ جو پرسنٹائل ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ this is way you stand this many people stand below you and this many people have scored above you مثال کے طور پہ ایٹی فرسٹ پرسنٹائل سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ ایٹی ون لوگوں سے بہتر سو میں سے آپ کم از کم ایٹی پرسینٹ سے بہتر ایٹی ون پرسینٹ سے آپ کے مارکس زیادہ ہیں اور باقی کے جو لوگ ہیں ان کے مارکس آپ سے زیادہ ہیں تو this is where you stand تو اگر آپ نے مثال کے طور پہ گیٹ دیا ہوگا تو گیٹ میں یا اگر آپ کے کسی جاننے والے عزیز نے یا دوست یا بہن بھائی نے گیٹ دیا تو آپ ان کے ریزلٹ کارڈ کو دیکھیے ان کا ایک را اسکور ہوگا اور را اسکور کے ساتھ ان کی پرسنٹائل رینک یا پرسنٹائل پوزیشن دی ہوگی کہ اگر آپ کے اتنے مارکس ہیں فار ایگزامپل آپ کے سیونٹی تھری تھری مارکس ہیں تو آپ شاید may be you stand at the ninetieth percentile اور یہ یاد رکھیے کہ جو انٹرنیشنل ٹیسٹ یا انڈیجنس ٹیسٹ ہیں اس طرح کے ان کے پرسنٹائل رینکس فکس نہیں ہوتے کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے آج ٹیسٹ دیا اور آپ کے سیونٹی فائیو نمبر آئے اور آپ نائنٹیتھ پرسنٹائل پہ تھے یعنی آپ نے نوے کم سو میں سے نوے لوگوں سے بہتر اسکور حاصل کیا لیکن کل جب ہم یہی ٹیسٹ دیں یا آج سے ایک سال کے بعد دوبارہ یہ ٹیسٹ دیں اور آپ بھی یہ ٹیسٹ دوبارہ دیں اور تب آپ کے نمبر جو ہے ایٹی آئے لیکن پرسنٹائل آپ کا سکسٹیتھ آیا کیونکہ اس سال بہت سے اسٹوڈینٹس نے بہت اچھے نمبر لیے اور آپ کے مارکس تو ایٹیز میں تھے لیکن اسٹوڈینٹس کی میجورٹی نے شاید نائنٹیز میں مارکس لیے تو جس کا مطلب کہ پرسنٹائل رینک جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا ان میں سے کتنے پرسینٹ کے مارکس کتنے تھے اور اس کے حوالے سے آپ کے مارکس کس جگہ پر پلیس کیے جا سکتے ہیں so these a few things about be test uses achievement achievement آپ پہلے سے بھی اچیومنٹ ٹیسٹ سے واقفیت رکھتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کے کانسیپٹس ہیں ان کو بہت کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو بھی سمجھ سکیں اگر خود کوئی ٹیسٹ بنائیں تو بھی آپ کو سمجھ ہو یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو کس طرح سے پلان کرنا چاہیے اور کیسے ڈیزائن اور کیسے استعمال اور کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے اگلے لیکچر میں ہم ٹیسٹ ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ پروسیجر کے کسی اور پہلو کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ